بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا واقع قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے ون نہ قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات خلق الذکر انسا ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی مہنس ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یہ جو تضادات مظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے اسی سے یہ فوٹو سنتھس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے اسٹور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو آگے نسل کیسے چلے تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں اگرچہ بات چیزیں جائے مظاہر متضاد ہے لیکن ان میں توافق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر دن اور رات نر اور مادہ ایسے ہی ان نسا یقم لکتا تمہاری جو سعی ہے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں لقد خلق انسان قبر ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا مشقت انسان کا مقدر ہے محنت کرنی ہے جد جہد کرنی ہے معاشی جد و جہد ہے اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے بحاد سے وان تحیل و بحاد البلد کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے کوئی آئیڈیل بھی ہے کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے اس نظریے کو پھیلائے اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن بندھن لگائے تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ لا اسم و بحاد البلت و علم بحاد البلت و والدوں وبا ولد لقد خلق انسان قبل مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہیں رات اور دن کا سک آزاد ہے ان نسا یا تم کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دو کا مستحق بنا لیتا ہے راستے جدا ہو جاتے ہیں اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی حضور نے فرمایا کل و نفسی یغدو ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی فبا نفسہا نفسہ پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی بیچارا وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا اینٹیں ہو رہا ہے تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے کوئی کسی چلا رہا ہے کوئی ہل چلا رہا ہے کسی کی مشقت کوئی کوئی اپنی جسمانی قوت ہے وہ بیچ رہا ہے کوئی اپنی ذہنی صلاحیت اپنی ایکسپرٹیز ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فنڈ حاصل کیا ہے وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اپنا وقت بیچ رہا ہے تو کل میں نفس لکھ دوں پبا یوں ہوں موت کہا وہ منہ بھی کوہا دن بھر کی محنت کر کے شخص ایک وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا حرام سے بچا جھوٹ نہیں بولا کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ جو ہے بے ایمانی نہیں کی وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے کہیں کم تول دیا تھا کہیں کم ماپ دیا تھا کہیں جھوٹ بول دیا تھا کہیں کسی کی ہنکرفی کی تھی کہیں کسی کی عزت نس پر حملہ کر دیا تھا وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھڑی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گشری لے آیا ہے کل نفس یگو فبائے ہو فموت کہا ومو بے کہا اب وہ بات ہے اب یہ اس ایک بات سے سمجھ لیجیے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے ایک راستہ ہے اس کے تین اور صاف بیان کیے ہیں اگر یہ تین اور صاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کے برعکس کی صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا پہلے تین اوساف کون سے ہیں رضا یکشا و نہار رضا تجلا و ما خلق ذکر و رنسا ان نفا یقم نشتا فما من آتا و تقا و سب قبل جس شخص میں عطا ہے جود ہے سخاوت ہے کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف کو رفا کر سکتا تو کرے یہ آتا ہے آتا سخاوت من پہلی شرط یہ ہے کیونکہ ہم سورہ بلند میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے فلک تحمل من وہ کون سی گھاٹی تھی رقبت او فی یوم ذی مسغبت یتیم انزا مقربت او مسکین انزا مقربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا عمر فاروق بنے گا عثمان غنی بنے گا اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن ابئی بن جائے گا اگرچہ انہوں نے اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی کہا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ وسل اللہ محمد رسول اللہ اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ لیکن فرق کیا ہے یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے وہ زمین میں حل چل چکا تھا تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے اور یہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنال دل رحت سے کو بمات بون تم نیکی کے مقام پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اور وہ چیز کے لیے تمہیں پسند ہو یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی بیکار ہو گئی پرانی ہو گئی دل سے اتر گئی وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے ہاتھ کائی کی قبر کو لات مار دی ہے یہ نہیں بمات تحبون نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے لن کنال البر راحت کا تم سے تو پہلی شرط ہے دوسرا ہے متقا متقا کیا ہے وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا بدی سے بچے گا وہی فال ہما فجو رہا و تقواہ اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے یہ دفن نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر حمس جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں کسی کا حق نہ مار لوں اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا اور تیسری شرط وہ سب نقابل جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراً قبول کرے تصدیق کرے اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے حق ہے صحیح ہے فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی اگر آپ کسی بحثم میں میں بھی مبتلا ہو گئے کسی کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پڑا اس کا بھاری ہے بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے کیسے معلوم ہے کہ میں ہار گیا ایک یہ کہ سب سے ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل بالکل لگی ہے ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے سوچیں گے چلیں گے آگے اور اس مسئلے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوساف ہیں فاما من آتا بخل نہ ہو اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حص بیدار ہو نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں فصل و یس سے روح تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں رو کا لیسرا میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے کھلے گی فصل یس سے روح لیسرا جس شخص میں یہ تین اصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی شہد منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے اب اس کے برس دیکھیے ترکیب وہ اما مم بخیلا ایکتا کے مقابلے میں بخلا گیا وہ سرنا بے پرواہ ہے اسے پرواہ نہیں دریا کو اپنی موت کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے ہمیں سے کیا غرض ہے وہ تو اپنی اس میں میں لگے جا رہے ہیں کسی کا دل مسل دیا کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی کوئی حملہ کر دیا اس پر نہ مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے بری برائی کے راستے پر نہیں وقت کا بابل ہوسنا اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دیتے دل گواہی دے چکا کہ بات اچھی ہے یعنی پھر جھٹلا دے کسی تعصب کی وجہ سے کسی ضد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے فتح تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجن سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے تو یہ گویا کہ اب دو راستے ان نسا یقم نشتا تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی ان کے یہ دو رخ ہے اگر تو یہ ہے اما من آتا و تقا و شدید گھسنا اگر یہ تینوں چیزیں تمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اور اگر ان میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بدترین خلائق ہوگا پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی باب اعتبارات سے میں سنا چکا ہوں نے صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے لیکن میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو میاں جو ان کے غلام ہو جائیں گے بنو ہاشم کے یہ میرے لیے قبول نہیں صاف تو کہا نا کم سے کم give the devil his due اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علم بردار تھا اس کے لیے گردن کٹوائیے قربانی دی ہے اس نے ابو لہب نے دو مرسنریز بھیج دیے تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر اس لیے اس میں وہ بات نہیں تھی اس میں مردانگی تھی کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر تولا ہے عمر ابن الخطاب اور امر ابن حشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے کوئی وجہ تھی نا دونوں کو کیسے کیا اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا وہ عبداللہ ابن ابئی والا مسلمان نہ ہوتا تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا تو جس میں تینوں اصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خرائی جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا کچھ وقت لگے گا اسے لیکن یہ تین ہی ہے تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہے تو اما آفا و تقا سد قبل حسنا لليسرى واما من بخل واستغنى و تغنا و قد قبل بالکل اپوزٹ چیزیں فسنيسره للعسرى وما و ما یونی اذا تردى تردا اور اس نے جو مال وال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ کتن کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا گڑے میں جب گرے گا جہنم کے ان علینا اللہ دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا جب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں سجھا دیں یہ سجا دینا ہمارے ذمے ہے اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حص بھی رکھ دی ہے اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دی رسول بھیج دیا کتابیں نازل کر دی ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا ان علینا لل ہدا و ان لنا لل آخرت پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی دنیا کا بھی پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے پوری پوری قوموں کو ملیا بیٹ کر دیا جائے فیصلہ کرتے وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں دما رب بے بے ہم ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر پھر بھی نہیں مانا تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں فنزر تو کم نارن دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے لا یس ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو جھاڑ رہی ہے بھوکے شیر کی طرح اسے تو چاہیے اپنی خوراک لا یس اللہ علت نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بد وقت ہے کیوں کم بدبخت کو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھو کر کھا جائے چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا جھٹپٹا تھا پوری روشنی نہیں تھی النہار نہ سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر کسور کس کا ہے تو آپ کا ہے اس اعتبار سے اب وے ست محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے وہ اشقا ہے اصلاح الشقا النزی زبا و تلّہ جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے وسعبا اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ اطفا وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابو بکر تھے یہی وجہ ہے کہ تصدیق الحسنہ میں ایک لہجہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا سوچا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں کیا اور ان کی شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں غریبوں کے اوپر شفقت تھی نیکی تھی اور بنیادی طور پر وہ مواحد تھے انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں تو وہ صلاحیت جو ہے تقوا بھی تھا اعتا بھی تھا خرچ کرنے کی صلاحیت تھی انہوں نے خرید خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے غلام اور کنیزیں اور جن کے اوپر سخت جو ہے پروسیکیوشن ہو رہی تھی ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے منہ مانگے دام دے کر ان کے آکاؤں کو انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے پاما من آقا و تقا و قبل حسنا یہ تینوں اوساف ب تمام و کمار ابو بکر میں ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں صدیقت القبرا حضرت خلیت ہے رضی اللہ تعالیٰ بس یوتی یا تزکا جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ مال کیوں دے رہا کیوں خرچ کر رہا ہے کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے باپ نے کہا وہ کہا فنے وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران مشکل رہے تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے کوئی طاقتور دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا انہیں کیا پتا تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے اسے کچھ اور چاہیے اسے کوئی یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا اس کی بات سنتا تھا اس کا حمایتی ہوتا تھا اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے اس لیے کہ یہ کہ وہ غلامی نہیں ہے مولا کہلاتے تھے وہ جیسے کہ حضرت زید ابن حادثہ بھی مولا تھے حضور کے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے مولا اس معنی میں تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی دے دی جو مانگا امیہ ابن خرچ میں وہ بھی حیران رہ گیا اس لیے کہ انہیں تو ابو بکر کو چھڑانا ہے اس پرسیکیوشن سے اللہوی یوتی مالہ من نعمت میں اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو نہیں الب اعلیٰ صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے بالا سوفر وا اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا یہ ان قریب راضی ہو جائے گا کون اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے رضی اللہ رضو جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی و افبا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے ان کو بھی اتنا عجر و ثواب دے والا اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہیں اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلاح من زکاہا و قد خواب من دساہا آٹھ آیتیں تھیں وہ تھی قسموں پر مشتمل لیکن اصل مضمون کیا تھا نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور بدیت کر دیا ہم نے اب جس نے اس کو بنا لیا سوار لیا وہ کامیاب جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام اگلی صورت میں آ کے راستہ بتا دیا سوارنے کا راستہ کیا ہے اعٹا تقوا تصدیق بالحسنہ ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالی کی رضا کی طرف اس کے برعکس والا صاحب بخل استغنا پرواہ نہیں کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے اپنی اشتہا جو ہے اس کو شہوت کو پورا کرنا ہے حرام سے حلال سے ایسے کوئی بحث نہیں اور یہ کہ بات سچی آئی اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا تو وہ دوسرا دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطۂ عروج کون ہے ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں اور ان سے بلند تر رتبہ کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج انسانیت اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کل محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یہ سیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں دو صورتیں بعض اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں اور عام طور پر ہمارے مفسرین ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے کچھ ریشنل اس قسم کے لوگ وہ تو ان مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں کیونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اندر اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا فی القرآن العظیم و نفالی علی ویا کم ملات لذیقی